عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستانوے یہ حدیث صحیح ہے